فرمایا کہ کوئی مزہ مزہ نہیں کوئی خوشی خوشی نہیں کوئی مزہ مزہ نہیں کوئی خوشی خوشی نہیں توری بدیر مثال کے بعد ایک سال بھی تو پورا نہ کر اور تشریف میں جائے میں فرمایا کے کوئی مزہ مزہ نہیں کوئی خوشی خوشی نہیں کوئی مزہ مزہ نہیں کوئی خوشی خوشی نہیں اور تیرے بغیر زندگی مجھور اور فرمائے کے حال میں آپ نے مست ہوئے بار کا بوش نہیں حال میں دریا بچھا دیجیے بھائی حال آپ کا نہیں رہتا ہوں میں جہان یوں رہتا ہوں میں جہان یوں جیسے یہاں کوئی نہیں رہتا ہوں میں جہان یوں جیسے یہاں کوئی نہیں اور حال میں آپ نے ماں والے کا شروع نہیں رہتا ہوں میں جہاں جیسے یہاں کوئی نہیں پر فرما چلے سبھی میرے سبھی ہندو ہے فضل بھی ہے بڑے بڑے جو ہے لباس بھی ہے ڈبا بھی ہے ہمارا بھی ہے سبھی ہنر مجھ میں سب ہنر سبھی تاب تو جاب تو کے مجھ میں سب ہنر سب تاب تو جاب کے مجھ میں سب ہنر سب تاب تو جاب تو کے مجھ میں سب ہنر سب تاب تو جاب تو شرط وفا وہاں جب تک جب کے نہ سنسان جنگل نہ ہو جب کے اوقات نہ ہو جب کے مکانات نہ ہو اور جب کے حال نہ ہو اس وقت تک وہاں کوئی قدر نہیں شرط وفا وہاں یہی اور یہاں یہی نہیں اور فرمائے کہ دل کی لگی ہے عاشقوں دل کی لگی ہے جو کوئی دل لگی نہیں دل کی لگی ہے جو کوئی دل لگی نہیں اور ہنسنا سکو جو ہنسو ہنس نہ سکو گے دو ہنسو اس کو ہے ہنسی مندی ہنس نہ سکو گے دو ہنسو اس کو ہے یہ ہنسی مندی اور فرمائے کہ دل ہے ان جو دین میں دل ہے ہےم کشمہ کش دل ہے جو المان بل میں خاص فتر بجا حضرات کے اوپر یہ مقام گزرتا ہے اور اس گھاٹی سے وہ گزرتے ہیں تمہیں پتا ہے کتنا سخت مقام ہے دل ہے امید و نیبری میں کشما کش عظیم میں بیٹھے میں ہاں ہے کبھی کبھی نہیں بیٹھے گئے ہر منی ہاں کبھی کبھی نہیں اور سرمایہ مجھ کو جو دل دیے مجھ کو جو دل جگر دیے دونوں غم سے بھر دیے مجھ کو جو دل جگر دیے درد سے دونوں بھر دیے حوصل وہ مگر دیے شکوا دلا کوئی نہیں ہاس وہ مگر دیے شکوا دلا ہر جگہ کے بیٹھا ہوں میں نے جا سر لوچی کیے ہوں میں جھکا سر لوچی کی ہوئے جی بزن میں سو صحیح منگل بولو نم میں سوب صحیح منگل اور فرمایا کہ میں کر سو تو میں کشی فرمایا کہ شور کو سن کے نوجوانوں نے اپنی کچھ دیا کئی دفعہ کہو ہے بار بار کہو میں کشو جو تو میں کشور یہ جو پیالوں میں بھر کے تم ٹھیک ہو میں کشو جو تو میں کشور دل میں کشور نہیں میں کشو یہ تو میں کشوشوری ہے میں کشیر نہیں آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے کی نہیں آنکھوں سے تم نے نہیں آنکھوں کی تم نے کی نہیں آخروں کے پنکشن بنا کر شیشہ ہے جام ہے نخم شیشہ ہے جام ہے نخم منصوبے شراب جمع کے بیٹھ گئے شیشہ ہے جام ہے نخم اصل تو رو نقم شا ہے جان ہے اصل تو رہی لاکھ سجا رہے ہو تم لاکھ سجا رہے ہو تم ابھی سجی نہیں نہیں اور فرما جیسے کہ لوگ ہم تجھے کہتے ہیں کہ بیٹھ کر لے بیٹھ کر لے بس بیٹھ کرنے کے پیچھے لگے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ بیٹھ کرنے کا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد کیسے ملتا ہے کہ ہمیں بھی دے گئے مقصد تجھے کیسے دے گئے فرمایا کہ میں یہ ملی مزے میں مل منگی ملے پل بھائی اور کیوں نہ کسی کو مست گئے کی نہ کسی کو مست دل میں میری مست کی مہی کو بری مست حضرت رحمت اللہ علیہ کی مثال کے بعد کی بات ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ غزل انہوں نے مثال میں پڑی تو اتفاق کے جس مریض میں ہم بیٹھے تھے باہر کے بہت میں اور کمرے میں کھانا دوپہر کا کھانے کے بعد بیٹھے تھے اور حضرت مولانا یا مفت محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف لائے تھے کھانے میں شریف تھے وہ بھی بیٹھے تھے تو یہ غزل سنا رہے تھے اسی تقریب میں اپنا واقعہ سنا تھا اور فرمایا کہ دو شوہر ہیں کتابوں یعنی مطلب کہ ان دونوں شہروں کو ملا کے مطلب نکلے گا اور فرمایا کہ یہ کتابیں مولانا میں نے آپ کے لیے کہا مولانا محمد حسن صاحب کو کتاب فرمایا اور فرمایا کہ یہ کتاب میں نے آپ کے لیے کہا فرمایا کہ دہر کی آب ہے انجمن کیا تار اے حسن کیا تار کے معنی اندھیر ظلمت پہلے بھی دنیا کے اندر سما کے دہرے کی آب ہے انجمن تیرا تار اے حسن بائی سے میری تیر بنی میرے بنی اوروں کو ہی نہیں بال سے نور بنی اوروں کو لگا رہی نہیں تو کیسے بال کے دل میں لگا تو ان کی لگا کر دے کی لو کر رہ جاؤ دل میں لگا تو کر دے جہان نشر شروع سننے کو جل رہی ہے سب دلند میرا سنی سننے تو جل رہی ہے سو دل میرے سنی